اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دلدار بڑے آئے ارے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونے میں امبیا تاج دار تاج داروں کا آقا ہمارا نبی کیا پابر کتنے تارے کھینے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیا سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دو ون ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا رے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنے والوں حضور کے در کے گداؤ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے کو بولو دینے کو حالانکہ دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان جاؤں آلہ حضرت پر فرماتے دینے کو منہ چاہیے یعنی منہ بھی ایسا چاہیے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 کلام الہی میں شمس الدحا تیرے چینہ اے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلف دوتا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم میں راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو سرا سراغ شاہ تیرا مثل نگی ہے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی کے نگوں کا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم و خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا میں راز ہے روح امیر تو ہی سرور ہر دو جہاں کے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم جیسے میرے سر کا ہے ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمین و زماں مکین و مکان و چنا بنے تو جہاں دہن میں زباں بدن میں گے جا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھ بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن پا پابن پابن میں دلگن سزائے میہن بے ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سخر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے وہ پیز دیے یہ جد کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بادا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواقع تمہارے لیے کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا وہی رب ہے وہی رب ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی کو مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکی میں برایا تم قاسی میں اتایا تم خطایا تمہیں دافع داف بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا وہ کماری پاک مریم وہ نفق تو ہے عجب نشان مگر آمنا کا جایا سب سے افضل آیا سب سے افضل آیا ایک دن جبریل سے میرے آقا نے پوچھا اے جبریل تو نے بہت گھوم لیا تو نے بہت دیکھا بہت گھوما اے جبریل ذرا یہ تو بتا کوئی مجھ سا بھی دیکھا کوئی میرے جیسا دیکھا کوئی میری طرح کا دیکھا کس سے پوچھ رہے ہیں کون پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے نبیوں کے سردار جن سے پوچھا جا رہا ہے فرشتوں کے سردار فرشتوں کے سردار جبریل امی سدرا والے عرض کرتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد خزرا ہے تماشا نہیں کوئی اور یہ تور سے کہتی گئے ابھی تک شب میرا یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا کے دیدار کی طاقت ہو تو دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی ایک دن آسمان نے زمین سے کہا عشق کی بات عشق کی بات عاشقوں میں اچھی لگتی ہے کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو عقل کے گوڑے دوڑنے شروع ہو جاتے ہیں عشق کی بات عشق والوں میں کی جائے تو جچتی ہے ایک دن زمین سے آسمان نے کہا اے زمین مجھ پر چاند ہے اے زمین مجھ پر سورج ہے اے زمین مجھ پر تارے ہیں اے زمین مجھ پہ کے کشائیں گئے مجھ پر یہ گئے مجھ پر وہ گئے یہ گئے وہ گئے زمین سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی اور کہنے لگی آسمان مانا تیرے پاس سورج گئے تسلیم تیرے پاس چاند ہے مانا ستارے ہیں مانا کہ کشائیں مانا یہ بھی تیرے پاس مانا وہ بھی تیرے پاس لیکن لیکن اے آسمان سن لے سن لے مجھ پر مدینہ ہے مجھ پر مدینہ ہے ایسا تانا ایسا تانا زمین نے آسمان کو دیا ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی آسمان کی کمر جھک گئی اب کوئی کہے عقل والا اب کوئی عقل والا کہے بھیا آسمان کی کمر ہوتی ہے جو جھکے عقل والا کہہ سکتا ہے چونکہ وہ عشق والا نہیں ہے عقل والا کہے گا بھیا آسمان کی کمر ہوتی ہے جو جھکے گی عشق والا کہے گا ذرا غور سے دیکھ عشق کے رسول کی شمع جلا کے دیکھ پھر روشن ہو جائے گا آسمان کی کمر کیسے ہوتی ہے آؤ بتا دوں کھلے آسمان تلے کھلے میدان میں چلے جاؤ اوپر دیکھو کیا ہے کیا ہے شرمانا مت شرمانا نہ کو آسمان اوپر اوپر کیا ہے پھر اسی طرح اپنی نظر کو آگے کی طرف لے آؤ تو کیا نظر آئے گا آسمان کسی نہ کسی پہاڑی کو چھوتا ہوا کسی نہ کسی درخت کو چھوتا ہوا کیا نظر آئے گا آسمان اسی طریقے سے پیچھے کو چلے جائیں اور نظر دوڑائیں تو کیا نظر آئے گا آسمان گویا لگتا ایسا ہے کہ آسمان جھکا ہوا ایسا لگے لگے نا بابا لگے نا آلہ حضرت فرماتے ہیں ہو گئی پشتے فلک اس تان زمیں سے کہ سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبا گئے ہمارا اعزاز یہ حاصل گئے تو حاصل ہے زمیں کو ارے افلاک پہ تو گمب دے خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو گنبد خزرا نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گمبد نہیں کوئی ارے گمبد تو بہت ہیں گنبد تو بہت ہیں گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کو